روزہ فرض کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ روزہ ہم نے کیوں فرض کیا ہے لا اللہ گم تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ لفظ تقوا جو ہے اس کا مادہ وقا ہے قافیہ جس کا اصل معنی بچاؤ اسی سے لفظ وقایا ہے جو آج کل پرہیز کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لال لگوں تک تاکہ تم بچ سکو کس چیز سے بچ سکو روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکو کیونکہ روزہ اصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے والا ہے نویر اسلام کا فرمان ہے السیام جنت کا جنت عہد من القتال روزہ ڈھال ہے جیسے تم میدان جہاد میں ڈھال استعمال کرتے ہو اس طرح روزہ جو صحیح روزہ ہے وہ ڈھال ہوتا ہے ڈھال کس چیز سے جو بھی گناہ ہیں معصیتیں ہیں نافرمانیاں ہیں ان گناہوں سے روزہ ڈھال ہوتا ہے اب کوئی انسان روزہ رکھے اور اسے ڈھال کے طور پہ استعمال نہ کرے تو اس کا روزہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا روزے کی حالت میں اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے روزے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے روزے کی حالت میں گناہوں کے ارتکاب سے روزے کے ٹوٹ جانے کا ذکر کیا جیسے کھانے سے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو ڈھال کے طور پہ استعمال کرنا ضروری ہے یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تاکہ جو اصل ہدف ہے تقوا کا وہ حاصل ہو جائے اور اگر تقوا کا ہدف حاصل ہو جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ پاک کا فرمان ہے ان نمایا من المطقین اللہ رب العزت متقین کی اہل تقوا کی تمام نیکیاں قبول کر لیتا ہے اور کوئی نیکی اگر اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہماری کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ پاک قبول فرما لے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کسی بندے کی نیکی کب قبول کرتا ہے جب وہ قبول کرنے کے قابل ہو قبول کرنے کے قابل کون سی نیکی ہوتی ہے جس میں بہت سے امور ہوں جیسے وہ نیکی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق وہ نیکی اخلاص کے ساتھ ہو اور نیکی کرنے والا صحیح عقیدے پر قائم ہو اور نیکی کرنے والا رزق حرام نہ کھاتا ہو کیونکہ حرام روزی سے نیکی قبول نہیں ہوتی اور بہت سے ایسے امور ہیں جو نیکی قبول کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں جیسے نبی اسلام کی حدیث ہے منع تھا کاہن اور رافن لم تقبل لو الربعین یومن کہ جو شخص ایسے ہی کسی نجومی کے پاس جائے کسی کاہن کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں کرتا یعنی ایسے ہی چلا جائے دیکھے کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی بات بھی نہ کرے کیونکہ اگر بات کر لے اس کی تصدیق کر لے اس کی وعید اور ہے من عطا کاہن اور راہ صدقہ فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی تصدیق کر دے اس سے جو بات کرے اس کو سچا جان لے تو وہ شخص کافر ہو گیا اس نے نبی السلام کی شریعت کا انکار کر دیا یہ چیز بھی اعمال صالحہ کی قبول ہونے میں رکاوٹ بنتی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص شراب پی لے اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی نیکی دیکھتا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اس کا عقیدہ کیسا ہے اس کے دل میں اخلاص ہے یا ریاکاری ہے اس کی نیکی میرے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں اس کا لباس کیسا ہے لباس حرام کا تو نہیں اس کے جسم میں دوڑنے والا خون حرام کا تو نہیں یہ شراب نوش تو نہیں یہ ان دنوں کسی نجومی یا کاہن کے پاس تو نہیں کیا یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور اگر بندہ ان سارے امور میں کامیاب ہو تب اس کی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے ورنہ نہیں تو پھر یہ روزے یہ محض ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنے کے لیے نہیں ہے ان کا ایک بڑا ہدف ہے ایک عظیم مقصد ہے اور وہ یہ کہ ہمیں متقی بنانے کے لیے ہمیں بچانے کے لیے دنیا میں گناہوں سے اور جب موت آ جائے تو قبر کے عذاب سے قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے روزہ واقعی ایسی عبادت ہے جو تمیز روزے کو حاصل ہے کسی اور نیکی کو حاصل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث خود سے ہے کہ سو مولی بانا اجزی بھی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں نے دینی یہ جزا میں نے دینی اس کے دو معنی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی جزا کسی اور کو معلوم ہی نہیں فرشتے نہیں جانتے کہ اس کی جزا کیا ہے مجھے علم ہے میں دوں گا معنی بڑی جزا ہے اس کی بڑا اس کا بدلہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ اس کی جزا میں نے ضرور دینی روزے کی جزا ضرور دینی باقی اعمال ان کی جزا نہیں ان کی جزا ہے لیکن نبی اسلام کی حدیث میں لکھ العمل کفار باقی سارے اعمال کے لیے کفارہ ہونا ہے باقی نیکیاں کفارہ ہیں حج ہے نماز ہے زکوٰۃ ہے صدقہ ہے عمرہ ہے یہ کفارہ ہے یعنی ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تم نہیں جانتے تم نے کس قسم کے گناہ کر رکھے ہیں ہر لمحے معصیتیں ہوتی رہتی ہیں تم کو اس کا علم ہی نہیں ایک انسان یہاں سے نکلے آدھے گھنٹے کے لیے کہیں جائے رستے میں کتنے گناہ ہو جاتے کہاں کہاں نظر پڑتی ہے کانوں سے کیا کچھ سنتا ہے کوئی دوست ساتھ ہو تو زبان سے کیا کچھ بولتے ہو تمہاری کوئی مجلس غیبت سے خالی ہوتی ہے الزام تراشیاں بہتان ترازیاں دروگ گوئی جھوٹ کاروبار کی کرسی پہ بیٹھ کے کتنے جھوٹ بول جاتے تمہیں اس کا علم ہی نہیں تو یہ سارے عمل جو ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری یہ نیکیاں گناہوں کے کفارے میں خرچ ہو جائیں یہ ممکن ہے نیکیاں تم نے یقیناً کر رکھی ہوں لیکن گناہ بھی بہت ہوں اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹانے میں ان نیکیوں کو خرچ کر دے السیام سوائے روزے کے وہ خرچ نہیں ہوگا پین نہ بولی وہ میرے لیے ہے وانا اجزی بھی اور میں نے اس کی جزا دینی اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا دینے کا وعدہ کیا لہذا اس کو گناہوں کے مٹانے میں خرچ نہیں کرے گا اس کی جزا دے گا اس کا بدلہ دے گا اور یہ روزہ جنت کے داخلے کا باعث ہوگا جب معاملہ یہاں تک پہنچے گا نیکیاں خرچ ہو چکی اور گناہ ابھی باقی ہیں تو اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو اپنے ذمہ لے لے گا اپنے فضل سے رحمت سے معاف کر دے گا اور اس کا روزہ اس کے جنت کے داخلے کا سبب بن جائے گا اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے یعنی ہر عمل کے لیے کفارہ ہونا ہے قیامت کے دن ایک حساب کی الگ نوعیت ہے اور وہ ہے حقوق العباد کا حساب یہ الگ ہوگا جب سارے اعمال گنے جائیں گے نیکیاں بھی گناہ بھی اور پھر انسان آگے بڑھے گا اور وہ اعمال تولے جائیں گے پھر آگے بڑھے گا تو ایک مقام ہے کنترا یہ پولیس راج سے پہلے ہے کنترا بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں میں انصاف فراہم کرے گا ان کے اپنے حقوق کے مابین نبی اسلام کی حدیث ہے نہ تو عبد الحقوق حتم شادل مین من شادل جلح کہ تمہیں حقوق کا حساب ضرور دینا ہے جو باہمی تمہارے اپنے بندوں کے حقوق ہیں ان کا حساب تم نے ضرور دینا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کنترا پر کھڑا کرنا ہے دو بکریوں کو ایک سینگ والی اور ایک بغیر سینگ کی اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو انصاف دلائے گا اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مار دیا ایک ٹکر مار دی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انصاف فراہم کرنا فرمایا کس سے تم اندازہ کرو کہ تم نے یہ حقوق کس طرح ادا کرنے کس طرح ان کا حساب دینا یعنی جانور مکلف تو نہیں ہے نا نہ ان پر نماز ہے نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ لیکن جانور بھی حقوق کا حساب دیں گے اگر جانوروں نے باہمی دنیا میں کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حساب دیں گے اس سے اندازہ کریں کہ حقوق کا معاملہ کتنا سنگین اور کتنا ہیبت ناک ہے اب یہاں انصاف کیسے فراہم ہوگا نبی السلام کی ایک حدیث حدیث قصاص اور یہ وہ حدیث ہے جس کو سننے کے لیے جابر رضی اللہ عنہ مدینے سے شام گئے تھے عبداللہ بن انیس کے پاس یہ حدیث قصاص کے نام سے معروف ہے طویل حدیث ہے اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ یا اہل الجنہ لا ينبغي منكم يدخل من أهل النار عليه حق حتى أقصه منه اے وہ لوگوں جن کے پاس بڑی نیکیاں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے نہیں اس وقت جنت میں داخل نہیں ہوگے کہ اگر کسی جہنمی کا تم پر کوئی حق ہے جس کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بے شمار گناہ نظر آ رہے ہیں اس کا تم پر کوئی حق ہے تو میں نے اسے تم سے انصاف دلوانا ہے یہ نہیں کہ جہنمی جائے جہنم میں کیا اس کی پرواہ ہے نہیں اگر اس کا تم پر کوئی حق ہے تم نے اس کا کوئی حق مارا ہوا ہے اس کا مال طلب کیا ہوا کو مالی فراڈ کیا ہوا یا اس کی قیمت کی یا اس پر الزام لگایا تو نہیں چھوڑوں گا اگرچہ وہ جہنم ہی لیکن اسے انصاف فراہم کروں گا تم سے انصاف دلاؤں گا اس کا طریقہ کیا ہے نبی السلام نے فرمایا کہ دونوں کو کندرا پر کھڑا کر لیا جائے گا اور اللہ رب العزت اس نیک انسان کی نیکیاں اسے دے گا دیتا جائے گا اور پوچھتا جائے گا راضی ہو گئے خوش ہو گئے انصاف مل گیا وہ کہے گا کہ نہیں ابھی میں راضی نہیں ہوا ابھی انصاف مجھے پورا نہیں ملا اللہ تعالیٰ اور نیکیاں دے گا حتیٰ کہ یہ ہو سکتا ہے ساری نیکیاں یہاں خرچ ہو جائیں اللہ سیام سوائے رودے کے فائنہ لی بانا جی بھی اس کی جزا میں نے دینی روزہ اگر واقعی اتنا طاقتور اتنا مضبوط ہے اتنا قوی ہے کہ اس کو تم نے بڑا محفوظ رکھا گناہوں سے بچایا ریاکاری سے بچایا اخلاص کی حفاظت کی سنت رسول کا اتباع کیا اور ساری بنیادوں کو قائم رکھا وہ روزہ کسی گنتی کے قابل ہے اور اگر روزے میں ریاکاری بھی چل گئی بات بے بات پر روزے کا ذکر ہو رہا ہے میرا آج روزہ ہے آج میں سحری نہیں کر سکا آج پیاس لگ رہی آج یہ اور آج وہ ریا کاری کچھ لوگ عام دنوں میں سوٹ بوٹ پہن کے پھرتے ہیں رمضان آتا ہے سر پہ ٹوپی سج جاتی کہ صاحب روزے سے یہ بھی ایک چلتی پھرتی ریا کاری ان معمولات میں فرق لانا بعض اوقات یہ بھی ایک ریاکاری کے مترادف ہوتا ہے تو پوری اخلاص کی حفاظت ہو روزے کی حالت میں تاکہ یہ نیکی قابل قبول ہو پھر روزے میں سنت رسول کی اتباع کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ روزے میں بدایت کا ارتکاب کرتے ہیں بس روزے کی نیت بب سو میں غدن نویت من شاہ رمضان یہ کہیں ثابت نہیں یہ ان کے روزے کا آغاز ہے آغاز بدر سے کہیں ثابت نہیں افطار کریں گے اللہ کا سن تھا ببی کا آمن تھا علیہ کا توکل تھا وعلیٰ رزق کا افطر تھا یہ دعا بھی کہیں ثابت نہیں صرف اللہ علیہ کا سن تھا وعلیٰ رزق کا افطر تھا یہ حدیث ہے اس میں اگرچہ ضعف ہے لیکن اپنی شہرت اور بہت سے شواہد کی بنا پر یہ دعا پڑھی جا سکتی لیکن کچھ لوگوں نے اس دعا میں بھی اضافے کر رکھے ببی کا آمن تو والے کا توکل تو تھی یہ اضافہ کہیں ثابت نہیں آغاز بھی بدعت انتہا بھی بدعت یہ روزہ کہاں قابل قبول ہوگا جو بدعت میں لپٹا ہوا اور بدعت تو سب سے خطرناک گناہ ہے جو عام معصیتیں ہیں گناہ ہیں شراب ہے زنا ہے چوری ہے ان سب سے خطرناک گناہ بدرت ہے ایک بدرت انسان اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے بہت بڑا مجرم تو جو شخص نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی بدرت میں لپٹی ہوئی ہے وہ نیکی کہاں قابل قبول ہوتی ہے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کو بڑا سنبھالنے کی ضرورت ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے منسام یورا یہ فقط اشرا کا دکھاوے کا روزہ شرک ہے دکھاوے کا روزہ شرک ہے اگر ریاکاری ہے حالانکہ یہ نیکی بڑی مخفی ہے کوئی نہیں جانتا آپ نماز پڑھتے ہیں دنیا دیکھتی حج کرتے ہیں دنیا دیکھتی روزے کا کسی کو علم نہیں ہے یا نہیں اور اگر رکھا ہے تو کیسا ہے بھوک کا کیا علم ہے پیاس کا کیا علم ہے کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے جو نیکی اللہ کے لیے ہے اسے بندوں پر کھول کر آپ کیا چاہتے ہیں کتنی یہ کم تر اور گھٹیا سوچ ہے کہ جو عمل ہم نے اپنے پروردگار کے لیے خالص رکھنا چھپا کے رکھنا تکلیف اگر ہے تو اس کو اندر برداشت کرنا بعض اوقات نہیں انسان اٹھ پاتا سحری نہیں ہوتی بھوک کی شدت ہو سکتی بعض اوقات مصروف ہے اور پیاس لگ سکتی ہے اسے بتانے کی ضرورت کیا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے اس راز کو کیوں کھولتے ہو اللہ پاک فرماتا ہے کہ کو لی روزہ میرے لیے وانا عجزی میں ہی اس کی جزا میں دوں گا بندے نے روزے کو راز بنا کے رکھا اس کی جزا کو میں نے راز بنا دی میں نے فرشتوں تک کو نہیں بتایا کہ اس کا بدلہ کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے کیونکہ میرے بندے نے یا و ہو ہو بشراب شہبت ہو میں من اجلی اپنا کھانا پینا اپنی خواہشات نفس چھوڑتا ہے میرے لیے تو اس کی جزا کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا جیسے قرآن پاک میں ہے تجاف جنوب من المواز یا دروز و رب ہم خوف ہم و تما رکھنا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر میں سوتے ہیں اور سحری کے وقت ان کے پہلو ان کے بستر سے جدا ہو جاتے ہیں بستر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں ذکر کرتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں چھپ کر اندھیرے میں اس نیکی سے کوئی باخبر نہیں مار دکھنا فقوق اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں چھپا کر اتنا چھپا کر خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی میں شمال ہو ماتم کو یمین ہو کہ اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اتنا چھپا کے اب یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قدر کس طرح کی کس طرح کی فرمایا کہ تعلم نفس ما اخفی الحم کے فلاح جزام بھی ماں کام شامل کوئی نہیں جانتا کوئی نفس نہیں جانتا نہ کوئی انسان نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ کہ ان بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈ کے لیے میں نے کیا کچھ بنا رکھا ہے کوئی نہیں جانتا جو میری خاطر رات کو اٹھتے ہیں اور بالکل چھپ کر کسی کو علم نہیں یہ نیکی میرے اور ان کے درمیان ایک راز ہے اور میری راہ میں خرچ کرتے ہیں کسی کو معلوم نہیں کیا خرچ کیا کتنا خرچ کیا یہ نیکی بھی ایک راز ہے تو ان کو میں نے کس طرح قیامت کے دن نوازنا ہے اور ان کی آنکھیں کس طرح ٹھنڈی کرنی ہے اس کا علم کسی کو نہیں کوئی نہیں جانتا جو عمل اللہ کے لیے چھپا کے رکھو گے اللہ اس کی جزا چھپا کے رکھے گا اور یہ ایک بندے کی بہت بڑی جو ہے وہ اکرام اس کی عزت اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ایک ایسا برتاؤ جو بہت زیادہ اس بندے کی قدر اور اس کے نیکی کی قدر پر مشتمل تو پھر یہ روزہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کو بڑا سنبھال کے رکھو ریاکاری سے بچاؤ سنت کے مطابق یہ نیکی ادا کرو اور بالکل یہ پروپیگنڈے کے جو جو بہت سے پروگرام ہوتے ہیں کچھ لوگ افطار پارٹیوں کے نام سے تشہیر کرتے ہیں اور انتہائی وہ مسکین ہے بیچارے رمضان کا مہینہ کم از کم ایسا بنا لو اپنے لیے کہ اس میں جو اختلاط ہے لوگوں کے درمیان وہ کم سے کم ہوتا ہے باہر نکلو اپنا کاروبار جو بھی ہے وہ کرو لیکن کوشش کرو کہ زیادہ وقت خلوت میں گزر جائے آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ اس میں قرآن اترا شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن اتارا ان نہ انزل نہ ہو فی القدر شب قدر میں قرآن اتارا لوہے محفوظ سے آسمان تک پورا قرآن اتار دیا شب قدر میں اور پھر آسمان سے جبریل امین اس کو لے کر آئے نبی اسلام کے پاس تیئیس سال عرصے میں تو اس قرآن کا رمضان کے ساتھ ایک تعلق ہے تو قرآن کی تلاوت کرو کثرت سے قرآن پڑھو جو وقت فراغت کا مل جائے قرآن کی تلاوت کرو یہ تلاوت ہے قرآن کا مہینہ صرف صالحین رمضان میں کئی کئی قرآن ختم کر دیتے تھے کلام ہے اللہ کا کلام اس کو پڑھنا اس کی تلاوت کرنا کتنی بڑی عظمت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے جو کلام خود اللہ نے پڑھا اور پڑھ کر جبریل کو دیا اور جبریل نے پیغمبر السلام کو دیا پڑھ کر اور پیغمبر اسلام نے پڑھ کر اپنی امت کو دیا اس کو ہم پڑھیں گے تو کتنی بڑی عظمت کی بات ہے روزے کو اگر قرآن کے ساتھ ملا دیں اور جوڑ دیں اور اپنے روزے میں کثر سے قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا فائدہ اس دن ہوگا جب قیامت قائم ہوگی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کی الجھن میں پھنسا ہوا ہے اگر کثرت سے قرآن کی تلاوت کی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ان القرآن سیام یا شعان یوم القیام روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن مل کر سفارش کریں آج تم نے اس کو دنیا میں ملا دیا قرآن کو روزے کو کل یہ دونوں مل کر آئیں گے تم کو بچانے کے لیے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے حساب و کتاب کے لیے روزہ کہے گا یا رب انی مناعد میں شہوات یا اللہ میں نے اس بندے کو شہوات نفس سے روکا کھانے پینے سے روکا فشفعنی فی میری سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دے روزہ خاموش ہوا قرآن بول پڑو یا رب انی منعت من النوم نو یا اللہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے نہیں دیا تو شف ہی میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر لے اور اس کو معاف کر لیں جو حدیث کے آخری الفاظ وہ کیا ہے فشف شف دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے لیکن کب جب آپ ان دونوں کو یہاں جمع کریں دنیا میں جمع کریں کل یہ دونوں جمع ہو کر آپ کے لیے سفارش کریں تو یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اس ماہ سیام رمضان تک پہنچا دیا صرف صالحین رمضان شروع ہونے سے چھ ماہ قبل تک دعائیں شروع کرتے تھے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہم کو ایک بار پھر عطا فرما دیا جب مل جاتا اس میں خوب نیکی کرتے اور اگلے چھ ماہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ ہماری رمضان کی نیکیاں قبول فرما لیں اتنی یہ مقدس نیکی ہیں یہ رمضان کی اور اتنا مبارک یہ مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ نہیں ہے کہ اس کو ہم ضائع کر دیں غفلت میں سستی میں اور رات کو کپے مارنے میں بازاروں میں گھومنے میں اور جناب لمبی لمبی افطار پارٹیوں میں اتنی لمبی کہ ترابی چھوٹ جائیں عشاء کی جماعت چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں ٹھیک ہے آنے والا مہمان مہنگا ہے لیکن رمضان سب سے مہنگا ہے اس کی قدر کیجیے اس کی حفاظت کیجیے اور اگر قدر نہیں ہوگی تو من فقط حرم الخیر اللہ جو رمضان کی خیر اور برکت سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر و برکت سے محروم جس بد نصیب انسان کو رمضان کی خیر و برکت حاصل نہ ہو سکی اسے خیر و برکت کب حاصل ہوگی رمضان میں اللہ تعالیٰ برکات تقسیم کر رہے لٹا رہا ہے خوب بارش ہو رہی ہر ہر عمل گناہوں کی بخش میں ہوتا ہے بارش ہو رہی ہے نیکیوں کی اجر کی ثواب کی اور جو اس کو نہ سمیٹ سکے وہ کم نیکیاں سمیٹ سکے اسی لیے پیغمبر السلام نے اور جبریل امین نے مل کر دعا کی تھی جبریل نے بدعا کی تھی اور پیغمبر السلام نے آمین کہی تھی کہ بعد من کا رمضان فلم یغفر لہو جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا تھا اللہ کی رحمت سے اسے دور کر دیا تو پھر یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ گناہ اگر نہ معاف ہو سکے تو انسان دھتکارا ہوا ہے ٹھکرایا ہوا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کا کوئی حصہ نہیں اللہ کی رحمت میں تو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کر اس مہینے کی قدر کریں اور جو امور اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے پرانے پاک کی تلاوت کثرت سے صدقہ کثرت سے ہر شخص دے کچھ لوگوں کو نہ دینے کی عادت ہوتی اور صرف مانگنے کی عادت ہوتی نہیں ہر شخص دے شریعت نے کب کہا کہ آپ خزانے دیں اتق النار نہ رہا جہنم سے بچ جاؤ آدھی کھجور خرچ کر کے آدھی کھجور یعنی آدھی کھجور بھی تم کو جہنم سے بچا سکتی آدھی کھجور ہی خرچ کر دو اخلاص کے ساتھ تصویر مثلا قیامت کے دن یہ بڑھ بڑھ کر بہت پہاڑ کے برابر بن جائے گی بہت پہاڑ کب کہا یہ کہ آپ بے تحاشا مال خرچ کریں وہی صدقہ ہوتا ہے آدھی کھجور بھی صدقہ ہے اور تم کو جہنم سے بچا سکتی جب نبی اسلام نے جنگ تبو کے موقع پر صحابہ کرام سے اپیل کی تعاون کی تو صحابہ بھر بھر کے جو ہے وہ تعاون لے کر آ رہے تھے اکیلے عثمان رضی اللہ نے ایک ہزار اشرفیاں دی تھیں سونے کے سکے ایک ہزار یہ معمولی صدقہ نہیں ہے لیکن ایک عربی ایک انصاری صحابی یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں چھوٹا سا ایک باغ ہے چند اس کے درخت ہیں ان کا پھل بھی پکا ہوا نہیں ہے کچا پھل ہے پھر بھی وہ باغ میں داخل ہوا رات بھر ایک ایک کھجور ٹٹول کے دیکھ رہے کوئی ذرا سی نرم ہو اور کھانے کے قابل ہو تو وہ نبی علیہ السلام کو پیش کر دو ایک کھجور توڑی دوسری کھجور توڑی وہ رات بھر میں ٹٹول ٹٹول کر کوئی ایک دو کلو کھجوریں اکٹھی کرنے میں کامیاب اور نبی علیہ السلام کو لا کر پیش کر دی مجھ میں یہ طاقت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس نیکی کی خبر دے دی رسول اللہ علیہ وسلم نے جو صدقے کا ڈھیر لگا ہوا تھا چاندی اور سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور بے تحاشا مال پڑا ہوا ہے فرمایا کہ ان کھجوروں کو سب سے اوپر بکھیر دو مجھے سب سے زیادہ یہ صدقہ پسند ہے تھوڑا ہے لیکن بڑا اس میں اخلاص ہے اور بڑی اس میں درد مندی ہے اور بہت ہی اس میں ایک ایک خواہش اور رغبت اللہ کی ندا حاصل کرنے کی یہ صدقہ مجھے بڑا پسند ہے اس کو ان سونے اور چاندی کے ڈھیروں پر بکھیر دو دیکھیں دین اسلام کی سماحت ایک میں آتا ہے کہ سبق درہم اللہ میں الف درہم کل ایک درہم ایک لاکھ درہم سے جیت گیا ایک درہم ایک لاکھ درہم سے جیت گیا صحابہ نے پوچھا کیسے تو رسول اللہ نے فرمایا کل دو لوگوں نے صدقہ دیا تھا ایک نے ایک لاکھ درم خرچ کیا اور ایک نے ایک درم اللہ تعالیٰ نے ایک درہم والے کو زیادہ ثواب دیا زیادہ ثواب دیا وجہ کیا ہے جس نے ایک لاکھ درم خرچ کیا وہ بڑا مالدار ہے بڑا دولت مند بے تحاشا اس کا مال ہے تو اس نے اپنے مال میں سے یہ نکال کر دے دیا کوئی فرق نہیں پڑا اس کو اور جس شخص نے ایک درہم دیا اس کے پاس کل دو درہم تھے تصدا کا نصف مال ہی اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے نے اپنا آدھا مال دے دی آدھا مال دے دی اس کو فقر کا اندیشہ نہیں کہ باقی میرے پاس دو درہم ہے کیسے گزارا ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ایک درہم دے دیا آدھا مال دے دیا اللہ نے اسے زیادہ اجر دیا یہ صدقات اور نفقات کا مہینہ ہے ضروری نہیں کہ اس میں بے تحاشا مار خرچ کیا جائے یہ آدھا آدھی کھجور بھی ایک درہم بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا کا باعث بن سکتی تو پیغمبر علیہ السلام کو یہ کام قرآن پاک کی تلاوت رات کو تراویح کا اہتمام تراوی پڑھا کرو با جماعت امام کے ساتھ پڑھا کرو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے منصل اللہ حادی امام صرف کسی والا ہو قیام تو یہ تراوی کی نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھے گا اور امام کے ساتھ ختم کر کے گھر لوٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام کا اجر دے جا کے سو جائیں پوری رات کے قیام کا اس کو ثواب ملے یہ سارے معمولات ہیں پیغمبر اسلام کے تراوی کا اہتمام صدقات کا اہتمام قرآن کی تلاوت کا اہتمام پھر دعائیں روزہ قبولیت دعا کا دوسرا نام نبی اسلام کی حدیث ہے بداوت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کوئی افطار نہ کر لے تو کتنا لمبا دورانی ہے یہ بارہ تیرہ چودہ گھنٹے قبول کے اوقات ہیں سارے کے سارے جب تک افطار نہ کر لے اس کی دعا قبول ہوتی اور جب جگہ روزہ بہت ہی تو یورپ سے دوستوں کا فون آتا ہے وہاں سولہ گھنٹے کا روزہ ہے اور مزید وقت آگے بڑھ رہا ہے تو کتنا لمبا یہ دعا کا دورانیہ ہے جب تک افطار نہ کر لے اس کی دعائیں قبول ہوتی دعائیں کیجیے اور پھر خاص طور پہ جو آخری وقت ہے افطار کا وقت نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان لسائم میں فطر لاقت مستجاب روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعائیں مستجاب ہے دعائیں کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے دعائیں کریں اور خاص طور پہ استغفار کی کہ گناہ بخشوانا رمضان میں ہماری ضرورت ہے گناہ اگر نہ بخشے جا سکے تو روزوں کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں یہ ہماری ضرورت ہے رمضان گزر گیا گناہ ویسے ہی قائم ہے تو اللہ اپنی رحمت سے دھکے دے کر دور کر دے گا کہ یہ بدبخت انسان اب محروم ہے اسے کب خیر نصیب ہو جو رمضان کی خیر حاصل نہ کر سکوں اسے خیر کب نصیب ہو یہ سارے امور دیکھیے بڑے قابل توجہ اور یہ بڑا مہنگا یہ مہینہ بڑا ہی مہنگا اور بہت ہی قابل قدر اور قابل لحاظ ہے اس کی ایک ایک سائد کی ہم قدر کریں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق ادا فرما دے اور یہ سب قبول فرما لے روز قبول فرما لے اخلاص کے ساتھ اور سنت کی مطابقت کے ساتھ اور پھر جو روزوں کے متعلقات ہیں صدقہ دینا اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کرنا کثرت سے رات کا قیام رات جاگیں اور پڑھیں تھکائیں اپنے آپ کو نبی نبی السلام تحجد پڑھتے لمبے قیام ہو رہے ہیں لمبے قیام فارغ ہوتے جبیل امین پہنچ جاتے اور قرآن کا دور کرتے قرآن پاک کا دور کرتے جتنا قرآن اتر چکا ہوتا اس کا دور کرتے اور جس سال پیغمبر اسلام کا انتقال ہوا اس سال ہر رات دو بار دور کرتے یعنی اس میں کیا اشارہ ہے جبیل امین اللہ کے پیغمبر کو کیوں جگا رہے ہیں کچھ سمجھیں آپ اس سے کہ رات تلاوت قرآن کے لیے اس لیے نہیں ہے کہ ہم گھومیں اور اور تارک روپ سڑکوں پر ہم جو ہے وہ پھریں اور اور ٹولیاں بنا کر بیٹھیں اور گپیں ہانکیں بڑی مہنگی یہ راتیں ہیں پیغمبر اسلام جن کے اگلے پچھلے سب گناہ ہیں ہی نہیں اللہ نے معاف کر دیے گناہوں کی بخشش کا معنی گناہ تو ہے ہی نہیں تو اس کی جگہ دراجات کی بلندی مگر جبریل امین آپ کو لمبے قیام کے بعد پھر اٹھا لیتے ہیں اور قرآن پاک کا دور کرتے ہیں آخری اشرہ شروع ہوتا پیغمبر علیہ السلام رات کو ایک منٹ نہ سوتے خود بھی جاگتے اہل ویال کو جگاتے کمر کس لیتے اور پھر خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت تو یہ تلاوت قرآن کا مہینہ اس کی قدر کریں اللہ پاک توفیق بھی دے اور اللہ پاک قبول فرما لے فرمالے اخور و قور بستر واقل الحبان رب اللہ